دوسری سند سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول بے شک اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جب وہ پانی یعنی منی دیکھ لے حدیث نمبر آٹھ سو پچاس مسنط احمد